القاریہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی جس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ دل پسند آرام میں ہوگا اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑا ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ